اشتروا فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون انہی لوگوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی قبول کر لی ان سے نہ تو عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے تورات کے بعض احکام پر ان کے عمل نہ کرنے کا سبب یہ بتایا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی سوچا کہ اگر حلیفوں کی مدد نہ کی تو دنیا آر دلائے گی اسی لیے آر کے مقابلے میں عذاب نار کو قبول کر لیا